ان کا سوال ہے حضرت رام مفتی صاحب کہ اگر کمپیوٹر پر قرآن پاک کی تلاوت و ترجمہ اور ساتھ ساتھ قرآن پاک دیکھا جائے تو کیا اس کے اس کا جو سواد ہے اسے اثال سواد کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر کیوں نہیں جی بالکل قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے تو سننے کا سواد بھی مثال کیا جا سکتا ہے پڑھنے کا سواب کیا جا سکتا ہے دیکھنے کا سواب سال کیا جا سکتا ہے جو اس نے سنا سننے کا سواب ہوا اگر دیکھا ہے دیکھنے کا سواب ہوا پڑھا ہے تو پڑھنے کا سواب ہوا تو تینوں چیزوں میں سے جو بھی کیا اس کا سواب وہ آگے پہنچا سکتا ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جی شام